عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب یحیٰ بن یحیٰ اور علی بن حجر میں سے یحیٰ نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ابو حازم سے انہوں نے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم جمعے کے بعد ہی قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے علی ابن حجر نے اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے